وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے یا ابن ذات النتاقین اے دو کمر بند والے کی بیٹی اور ان کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کہا اے بیٹے یہ تمہیں دو کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے دو ٹکڑے کر دیے تھے اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرے سے دسترخوان بنایا اس میں توشہ لپیٹا وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اہل شام دو کمر بند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے اور وہ یہ مصرع پڑھتے دل کا شکاط ظاہر عن کا آ رہا یہ تو ویسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھاسی